محمد بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد عبداللہ نے بیان کیا ان سے ثمامہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ان کو یعنی انس رضی اللہ عنہ کو بحرین عامل بنا کر بھیجا اور ایک پروانہ لکھ کر ان کو دیا اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی مہر لگائی مہر مبارک پر تین سطریں کندہ تھیں ایک سطر میں محمد دوسری میں رسول تیسری میں اللہ کندہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھ